بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ نبی الکریم رب بش رحلی صدری وسر عمری وحلو لوکم السانی یکلی بائیس نومبر دو ہزار پندرہ آج کا ٹاپک ہے نفس مطمئن قرآن میں مومن کے صفات کے لیے جو الفاظ آئے ہیں ان میں سے ایک خاص لفظ ہے اطمینان یعنی وہ انسان جس کو اطمینان حاصل ہو گیا ہو قرآن میں ہے کہ یا یت النفس نسل مطمئن اسی طرح سے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب حدیث میں بھی اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں تو مومن کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ اس کو اللہ کے اوپر کامل اطمینان حاصل ہوتا ہے کامل اطمینان اور اسی پر اس کی موت ہوتی ہے اسی پر جیتا ہے اسی پر بڑھتا ہے اطمینان کا لفظ عربی زبان میں ٹھہراؤ ٹھہراؤ کے معنی آتا ہے کہا جاتا ہے کہ اطمان نزل کوڑا کوڑا مانے گیند یعنی گیند آپ نے پھینکی اور وہ نشر فراز سے گزرتی ہوئی ایک جگہ بالکل رک گئی ٹھہر گئی اس کو کہیں گے کہ اتمانت یعنی گیند اپنی مطمئن حالت پر پہنچ گیا یہ ہے مومن کی صفت اور پھر اس کے لیے جنت ہے جنت کی بشارت ہے یا اتنی نسل مطمئن ایک جی الا رب کے راضی تو مرضیا دیا وہ پھر بادی اور تھولی جنتی کہ ایسے انسان کو جب موت آتی ہے تو فرشتے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اس پر میں نے بہت سوچا ہے سبھی لوگ سوچتے ہیں میں اپنے لفظ میں کہوں گا کہ نفس مطمئن جو ہے یہ ہائر اسٹیج آف اسپیچورٹی ہے یعنی اسپرچل ڈیولپمنٹ کا سب سے اونچا درجہ جب آدمی اسپرچل ڈیولپمنٹ میں ترقی کرتا ہے تو آخری درجہ جہاں پڑھتا وہ قرآن کے لفظوں میں وہ ہوتا ہے اطمینان قلب نفس مطمئن یہ کیا چیز ہے دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے ایک پوری ریورس ہے بہت بڑی اس کی بڑائی مائنڈ باگلنگ ہے بہت ہی بڑی بہت ہی بڑی پھر اس میں یعنی بلین بلین اسٹارس ہیں پھر ان کے بیچ میں ایک ایک گلیکسی ہے یعنی بلین بلین گلیکسی ہیں پھر ان میں ایک گلیکسی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ملکی وے اس ملکی وے کے ایک کنارے ہے ہمارا سولر سسٹم اس سولر سسٹم میں کئی سیارے ہیں ان میں سے ایک ہے زمین پلانٹ یعنی ارتھ اس پر انسان ہے یہ ہماری جو پلانٹ ارتھ ہے پہلے آگ تھی پھر ٹھنڈی ہوئی پھر اس پہ پانی برسا پھر اس پر پلانٹ اگے پھر اس پر اینیمل پیدا کیے گئے پھر انسان پیدا کیا گیا پھر انسان کی سیوا چلی زمین کے اوپر انسان پیدا ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ انسان کی عمر ایوریج جو ہے انسان کی عمر کا ستر سال ہے تو اس ستر سال میں وہ کیسے رہے ستر سال اسی سال اس دنیا میں وہ کیسے رہے اسی کے لیے یہ لفظ ہے اطمینان نفس مطمئن تو انسان کو اللہ نے پیدا کیا بالکل آزاد ٹوٹل فریڈم لے کر ٹوٹل فریڈم باقی اچھوں میں کسی کو فریڈم نہیں ہے گلیکسی کو فریڈم نہیں ہے سولر سسٹم کو فریڈم نہیں ہے نباتات کو حوالات کو فریڈم نہیں ہے انسان کو ٹوٹل فریڈم ہے تو انسان اس زمین پر جب پیدا ہوتا ہے تو آنکھ کھولتا ہے تو اس کو ایک پوری دنیا دکھائی دیتی ہے یہاں پر طرح طرح کے حالات سے گزرتا ہے وہ طرح طرح کے ایکسپیرئنس ہوتے ہیں پازیٹو بھی نیگیٹو بھی ان سب کے بیچ میں انسان اگر بالکل مطمئن رہے یعنی اللہ کے کرشن پلان پر راضی ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے کرشن پلان کے مطابق ہو رہا ہے یعنی گلیکسی سے لے کر کے ایک ایٹم تک سب کچھ اللہ کے کا جو کریشن پلان ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے تو انسان آزادی رکھتے ہوئے یعنی انسان کو آزادی ہے کہ وہ ہر چیز سے انکار کرتے وہ خدا کا بھی نہ مانے وہ کریشن پلان کا بھی نہ مانے لیکن انسان جو ہے ہر چیز پر راضی ہو جائے ہر چیز پر مطمئن ہو جائے اس حالت میں وہ اس دنیا سے جائے کہ وہ اللہ کے نقش تخلیق پر راضی ہو تو وہ ہے نقش مطمئن اور اسی کے لیے جنت ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے انٹلیکچل ڈیولپمنٹ کے ذریعے یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے مائنڈ جو دیا ہے مائنڈ اس سے سوچنا سوچنا تدبر کرنا کنٹمپلیشن اور فکر اس سے چیزوں کو ڈسکور کرنا ڈسکور کر کے ان کی میننگ کو دریافت کرنا ان کے اندر جو وزڈم ہے اس کو جاننا جب آپ جانیں گے جب ان کا مائنڈ ایڈریس رہے گا تب بھی آپ مطمئن ہو سکتے ہیں ایسے نہیں انسان کا مزاج یہ ہے کسی چیز پہ وہ مطمئن ہوتا ہے اس وقت جبکہ اس کا مائنڈ ایڈریس ہو جائے اس کو اس کا ریشنل معلوم ہو جائے اس کو وہ ریزن آؤٹ کر سکے تب مطمئن ہوتا ہے وہ تو نفس مطمئن وہ ہے جو دنیا میں پیدا ہوا آزاد ٹوٹل فریڈم کے ساتھ پھر اس نے سوچا سوچا سوچا سوچا چیزوں کو دریافت کیا اللہ کے جو لا آف نیچر ہے اس کو جانا کسی آف گاڈ ہے اس کو جانا سب کچھ کو جان کر کے اس نے چیزوں کو ریزن آؤٹ کیا اور پھر اس کا مائنڈ مطمئن ہوگا اللہ کے نقش تخلیق پر کہ ڈیوائن وزڈم کو ڈسکور کرنے کے بعد یہ حال آتی ہے تو گا کا نقش مطمئن وہ ہوا جو وزم کو ڈسکور کرے جیسے میں کل سوچ رہا تھا ایک مثال دیتا ہوں کہ اس پوری تاریخ میں سارے لوگ انجسٹس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے رہے فلاسفر ریفارمرس ایجوکیشنسٹ لیڈر سب کے سب انجسٹس انجسٹس تو انجسٹس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہا انڈسٹری کو ختم کر رہا یہ سب آپ کا گول رہا ہے پھر میں سوچا کہ انڈسٹری تو کبھی ختم نہیں ہوئی گول تو کسی کا پورا ہوا نہیں ہسٹری میں کوئی بھی ایسا پیریڈ نہیں ہے جہاں انجسٹس نہ ہو انکلوڈنگ مسلم پیریڈ تو پھر سارے لوگوں کی کوشش کیا مطلب تھا اس کا مطلب میں نے یہ نکالا کہ سب لوگ غیر مطمئن نفس کے ساتھ دنیا میں جیتے رہے نفس مطمئنہ کے ساتھ نہیں کیونکہ جو چیز ختم نہ ہو ساری کوششوں کے باوجود وہ ختم ہونے کے قابل نہیں وہ پرست کرے گی پوری تاریخ میں جب سب لوگ یہی کوشش کرتے رہے کہ انجسٹس کو ختم کریں لیکن کوئی ختم نہیں کر پایا ہمیشہ انجسٹس باقی رہا یہ ماننا پڑے گا کہ injustice a part of law of nature industries جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کسی پلان آف گارڈ کا حصہ ہے ماننا پڑے گا اس کے بارے کیا ہوگی یہ سارے لوگ جو ہیں اپنے اندر اس چیز کو ڈیولپ نہ کر پایا اس کو کہتے اتنا نکل یہ جو پروٹیسٹ کرتے رہے پروٹیسٹ کرتے رہے اب کیا تو بڑھ گئے انہوں نے اس وزڈم کو دریافت نہیں کیا دیکھیے فیکٹ یہ ہے کہ انجسٹس ایک نک نیم کا کیس ہے یہ غلط نام نامن کلیچر کہہ دیا انجسٹس وہ انجسٹس نہیں ہے ہم نے اس کو نام دے دیا انجسٹس کا جیسے ایک صاحب ہمارے اس اس میں آئے کلاس میں وہ گیٹ پہ کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ عورتیں بھی برد بھی ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ دیر دیکھا اس بعد دیکھا کہ چلے گئے یہ تو کوئی کلر ہوتا ہے یہ تو کوئی کلب والوں ہوتا ہے تو یہ کلب نہیں تھا انہوں نے اس کا نام دے دیا کلب یہ تو اسپرچل کلاس ہے حقت کے اعتبار سے یہ اسپرچل کلاس ہے انہوں نے وہ نام دے دیا کلب کا اس طرح سے ایک صورتحال دنیا میں قائم ہے اس کو نام دے دے گا انجسٹس ہے تو انجسٹس نہیں ہے وہ ہے پرابلم آف فریڈم یعنی انسانوں کو جو کہ آزادی دی گئی ہے تو آزادی کو کبھی ایک طریقے استعمال کر کوئی دوسرے طریقے سے اس کو ہے کہ جہاں جیسے اس وجہ سے استعمال کرے تو استعمال کرنے کی وجہ سے پرابلم پیدا ہوتی ہے اسموتھ حالات کبھی رہتے نہیں تو پرابلم آف فریڈم کو انہوں نے نام دے دیا انجسٹس وہ آدمی کے اپنے دماغ کی بات تھی وہ انجسٹس نہیں تھی مسئلہ دیکھیے آج میں ایک بات سوچ رہا تھا آج صبح کو کہ قرآن میں ایک آیت ہے وہ تلکل ایام ندا لوہا بن انداز وہ تلکل ایام ہو ندا لوہا بن انداز یعنی یہ جو دنیا میں مال ہے پولیٹیکل پاور ہے یہ کسی کے پاس آتا ہے تو مستقل اس کے پاس نہیں رہتا بدلتا رہتا ہے آج آدمی دولت مند ہے کل اس کے گھر سے دولت چل جائے گی آج ایک آدمی کو پولیٹیکل پاور ملا ہوا ہے کل اس پولیٹیکل پاور نہیں رہے گی اس کے پاس یہ ہے تلکل ایام مدا الحا بین الناس ٹرن بائی ٹرن ان کبھی ان کو کبھی ان کو کبھی ان کو کبھی ان کو جس کا راز کیا ہے تو جن کی جن سے دولت یا اختار چھنا ہوگا اسے پوچھا تھا کہیں کہ انجسٹس تھا انجسٹس نہیں تھا وہ وہ اللہ کا ایک قانون تھا کیوں کیا ہے قانون دیکھیں جب کسی کے پاس کسی فیملی کے پاس بہت زیادہ دولت آ گئی بہت دنوں تک وہ آفلوئنس رہے ان ان کے کے ہاں کیا ہوتا ہے ان کا اندر انسینٹو گھٹ جاتا ہے سب کام ہو رہا ہے سب کام ہو رہا ہے سب کام ہو رہا ہے کوئی کوئی کوئی اٹکتا نہیں کوئی کام تو ان کے ہاں جو ان کے بیٹے پوتے نواسے پیدا ہوتے ہیں بالکل وہ انسینٹیو سے خالی ہوتے ہیں ان کے ہاں تو ہر کام منہ سے بولا اور کام ہو گیا منہ سے بولے تو کار آ گئی منہ سے بولے تو کھانا آ گیا منہ سے بولے تو ہر کام ہو گیا تو ان کو ان انسینٹو کرنے کا انسینٹو ختم ہو جاتا ہے کہ میں کروں گا تو مجھے کھانا ملے گا میں کروں گا تو مجھے کار ملے گی یہ ختم ہو جاتا ہے جب انسینٹو ختم ہوا تو کیا ہوا تو آدمی اسٹیگنیشن آ گیا جہاں انسینٹو نہ رہے جہاں موٹیویشن نہ رہے تو وہاں پر کیا ہوگا اسٹیگنیشن آ جائے گا یہ معاملہ پولیٹیکل پاور کا ہے کسی فیملی میں یا کسی پارٹی میں بہت دنوں تک پولیٹیکل پاور رہے تو آپ ان کا سروے کیجئے ان لوگوں میں انسینٹو ختم ہو جائے گا اور انسینٹو جان ہے ترقی کی انسینٹو ترقی کی جان ہے کہ مجھے کرنا ہے نہیں کروں گا تو مجھے نہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں یہ چیز نہیں کہ لوگوں کو چیزیں فری ملتی رہیں دولت بھی فری میں بالکل پاور فری میں تو بدلتا ہے اللہ تعالیٰ بدلتا ہے وہ ایام انداز تاکہ انسینٹو باقی رہے موٹیویشن باقی رہے چیلنج باقی رہے انسان اسٹیگنیشن سے بچا رہے اب جو اس کو نہ جائے تو کہے گا دیکھو کتنا غلط ہے کہ جب تختہ چھن گیا مغلوں سے تو ان کی نسل جو تھی وہ شکایت کرتی ہے کتنے خراب ہیں برٹش ایسے ہمیشہ ہوتا ہے کہ جس سے چھنتا ہے تو وہ شکایت کرتا ہے حالانکہ وہ چھننا جو ہے اس لیے ہے کہ کہتے ہیں انسینٹو جگایا جائے ان کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑے تو جو لوگ اس کو جانے تو وہ نفس مطمئن بن جائیں گے جو نہ جانے وہ بے اطمینانی کی زندگی گزاریں گے ٹینشن میں رہیں گے شکایت کریں گے پروٹیسٹ کریں گے یعنی لفظ بدل کا میں کہوں گا کہ زندگی کے کاروبار کو چلانے کے لیے ہمیشہ نئے خون کی ضرورت ہوتی ہے پرانا خون صرف رہے نیا خون نہ آئے تو ترقی نہیں ہوگی جیسے آپ دیکھیے ایک گڑھا ہے اسے پانی بھرا ہوا ہے کچھ دنوں کے بعد اس میں آپ دیکھیں کہ پلوٹیڈ واٹر بن گیا وہ لیکن جو بہتا ہوا چشمہ ہے بہتا ہوا دریا ہے اس کے پانی میں کبھی پولوشن نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو بہ رہا ہے ہمیشہ یعنی پرانے پانی کسی جگہ نیا پانی آتا ہے پاور سے چشمے چلے آ رہے ہیں وہ ہمیشہ پرانی کی جگہ نیا پرانی جگہ نیا آتا رہتا ہے تجربے خدا کا کیسے پلان ہے اب اس میں کسی کو کچھ کام بگڑ جائے تو کہے گا انجسٹس ہے کسی کام نہ بنا تو کہے گا انجسٹس ہے یہ فیلئر آف ایکسپلینیشن ہے انجسٹس نہیں ہے تو راضی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ انٹلیکچولی اتنا ویکنڈ ہوں انٹلیکچولی آپ اتنا ویکنڈ ہوں کہ آپ اللہ کے جو مینجمنٹ ہے اس کو سمجھ سکیں ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا اللہ ہسٹری کو مینج کر رہا ہے اللہ ہسٹری کو مینج کر رہا ہے وہ آپ اپنے تدبر کے ذریعے جان سکیں تب آپ ہے نفس مطمئن ورنہ نفس مطمئن نہیں آئی دیکھیے پھر میں سوچ رہا تھا کہ مصر میں ساٹھ برس سے جسٹس قائم کرنے کی تاریخ شروع ہوئی کہ مصر میں جسٹس آ جائے جسٹس آ جائے وہاں ایک باقاعدہ پارٹی بنی ہوئی جسٹس پارٹی یہ کیا ہے کہ سارے لوگ جی رہے ہیں ٹینشن میں نسل گئے وہ بنے ہوئے شکایت پروٹیسٹ کہ لڑتے ہیں کہ کچھ کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے یہ اللہ کا جو کسی پلان ہے اس سے بے خبری کرتی ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ منظوری نہیں ہے کہ دنیا میں آئیڈل جسٹس کام ہو جائے کیونکہ آئیڈل جسٹس جہاں کام ہوگا وہاں اسٹیگنیشن آ جائے گا انٹلیکچل اسٹیگنیشن اتر پتر نہیں رہے گا وہاں چیلنج نہیں رہے گا تو اسٹیگلشن اللہ تعالیٰ کے منظور نہیں کہ اسٹیبلشن ہے تو چونکہ انسان کو آزادی ملی ہوئی ہے اس بنا پر اس کا آزادی تو کبھی ختم نہیں کی جاتی تو آزادی کو مینٹین کرتے ہوئے خدا انسان کی ہسٹری کو مینج کر رہا ہے آزادی کو مینٹین کرتے ہوئے خدا انسانی ہسٹری کو مینج کر رہا ہے اسی سے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کسی کو شخصی طور پر جسے نقصان ہو جائے شخصی طور پر وہ برا لگے شخصی طور پر اس کو تکلیف ہو جائے اس کو کہیں کہ یہ پرابلم ہے ایون ہے انجسٹس ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ اللہ تعالی کے نظام کے نتیجے میں ہو رہا ہے وہ نہ ہو تو انتظام نہ چلے اللہ تعالیٰ کا تو یہ سارے لوگ جو کوئی کہتا ہے پرابلم ول کہتا ہے پرابلم انجسٹس کوئی کہتا ہے وائلشن ہیومن رائٹس جتنے الفاظ ہیں سب اسی لیے ہیں کہ لوگ کریٹر کا جو نقشہ ہے اس کو سمجھے بغیر چیزوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں پرابلم یعنی ول پرابلم انجسٹس اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں وہ سب اسی لیے ہے کہ لوگ نفس سے غیر مطمئن بنے ہوئے نفس سے مطمئن نہیں یعنی چونکہ انہوں نے کریٹر کی جو جو پلاننگ ہے اس کے لحاظ سے مطالعہ نہیں کیا اس کے لحاظ سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کریٹر کا جو اسکیم آف تھنگس ہے اس کے مطابق جاننے کی کوشش نہیں کی اپنے مائنڈ سے انہوں نے چیزوں کو لیا انہوں نے ہر چیز کو ہسٹری کو اپنے مائنڈ سے لیا تو کیا ہے ٹینشن میں پڑ گئے شکایت میں پڑ گئے پروٹیسٹ کرنے لگے یعنی نفس سے غیر مطمئن بن گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ نفس مطمئن جو ہے وہ اسپرچل ڈیولپمنٹ کا سب سے اونچا درجہ ہے اسپرچل ڈیولپمنٹ کا سب سے اونچا درجہ ہے کہ آدمی کریٹر کے نقش تخلیق کو جان لے آدمی کریٹر کے جو اس کی تھنگس ہے اس کو سمجھ لے کریٹر کس طرح مینج کر رہا ہے ہسٹری کو اس کو سمجھ لے ایک لفظ میں کہوں گا کہ کریٹر جو ہے جس طرح سے وہ گلیکسی کو مینج کر رہا ہے سولر سسٹم کو کر رہا ہے ایسی ہیومن ہسٹری کو بھی کر رہا ہے وہ یہ پوری یونیورس کو جو فزیکل یونیورس ہے فزیکل اس کو کریٹر مینج کر رہا ہے اس طرح سے کریٹر انسان کی ہسٹری کو مینج کر رہا ہے لیکن ایک فرق ہے وہ یہ کہ فزیکل یونیورس کریٹر کے مکمل کنٹرول میں ہے فزیکل یونیورس جو ہے وہ کریٹر کے مکمل کنٹرول میں اس لیے وہاں بالکل پرسڈن ہے پرسڈن ہر چیز زیرو ڈیفک کے لیول پہ چل رہی ہے ذرا بھی کوئی فرق نہیں اسی قرآن میں کہا گیا حلطرام فراہم حلطرام فتور کہ پوری یونیورس میں جہاں پہ آپ اسٹڈی کریں اس میں پہزن ہوگا ذرا بھی کوئی فتور نہیں ہوگا کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوگا یہ جو ڈیفیکٹ ہے وہ انسان کے زندگی میں کیوں فریڈم کی وجہ سے چونکہ انسان کو اللہ نے فریڈم دیا ہے تو فریڈم کو استعمال کرنا بھی اس کی اپنی مرضی ہوتا تو میں کروں گا اپنے لحاظ سے تو آپ کو ٹھیک نہیں پڑے گا آپ کریں گے اپنے لحاظ سے تو مجھے ٹھیک نہیں پڑے گا تو میں کہہ دوں کہ یہ انجسٹس ہے یہ تو ہی ہے یہ تو ہیومن رائٹس کا وائلشن ہے ایسا نہیں ہے یہ اس مصلحت کو سمجھیے جس مصلحت کے تحت کریٹر نے انسان کو آزادی دی تب یہ بات سمجھ آئے گی اچھا آزادی کیوں دی ہے انسان کو آزادی کیوں دی ہے اللہ تعالیٰ کو چاہیے ایسے انسان جو سیلف ڈسکور ٹروتھ کی سطح پر جیے self discovered faith self discovered سچائی سیلف ڈسکورڈ سچائی سطح بکتی ہے خود دریافت کریں خود اپنے خود کو استعمال کریں انہیں لوگوں کی جنت ہے جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو نفس مطمئن کی حالت میں آخرت میں پہنچے تو نفس مطمئن کہنا ہے نفس مطمئن کون جنہوں نے کریٹر کے نقش تخلیق کو ڈسکور کیا ہو اور ڈسکور خود کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنی عقل کو استعمال کر کے گسٹر ڈسکوری سے آتا ہے نفس مطمئن اور نفس مطمئن جو ہوگا وہ اس کی جنت ہے تو چونکہ اللہ نے چاہا کہ انسان کو آزادی دیے آزادی دی اس کو عقل دیا کہ وہ سیلف ڈسکور ٹروت پر کھڑا ہو اس کی وجہ سے کچھ اونچ نیچ ہوگا کبھی مجھے میرے لحاظ سے نہیں ٹھیک رہے گا کبھی آپ کے لحاظ ٹھیک نہیں ہوگا لیکن جو گریٹر جو مسلحت ہے اس کے لحاظ سے سب ٹھیک ہے وہ تو یہ انسان کی اپنی سمجھنے کی غلطی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن دیکھیے جس کو کہتے ہیں ہیومن رائٹس کا وائلیشن وہ کیا ہے وہ یہ کہ ایک انسان کمپٹیشن میں کمزور پڑ گیا کمپٹیشن کے جو ماحول تھا اس میں وہ کمزور پڑ گیا تو کیا ہوا کہ اس کو کہیں لگا کہ مجھے نہیں ملا جو میں نے چاہتا وہ نہیں ملا مجھ کو مگر وہ وائلیشن نہیں ہے وہ آپ کے لیے امپیٹس ہے وہ آپ کے لیے شاک ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کے مائنڈ کی اویکننگ کے لیے ہے آپ کے پوٹینشیل کو جگانے کے لیے پوٹینشیل تاکہ آپ کا پوٹینشیل جو ہے وہ جاگے اور اکثر بنے تو لارجسٹ سینس میں جو اللہ تعالیٰ کی وسیعت مسلحت ہے اس کے لحاظ سے نہ کوئی ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے نہ کوئی انجسٹس ہے نہ کوئی ایون ہے کچھ بھی نہیں گریٹر پلان کے لحاظ سوچیں سوچ رہے ہیں آپ مثلاً دیکھیے انڈیا کو لیجیے انڈیا میں راجا لوگ حکومت کرتے تھے پھر مسلم دور آیا تو ایک ڈیولپمنٹ کا دور آیا وہ کیونکہ راجا لوگ جو ہے وہ اسٹاگریشن ان کا ہو چکا تھا پھر مسلمانوں کے راستوں میں اسٹاگریشن آیا وہ جو کہتے ہیں سیچویشن پوائنٹ آ گیا تو برٹش آئے تو انہوں نے انڈیا کو آگے بڑھایا ایسے ایک کے بعد ایک لوگ آ رہے ہیں اسی طریقے سے دیکھیے کروس ہوئی کروش میں مسلم حکومتیں جیت گئی اور کرسچنس کو ہیومیٹڈ ڈیفیٹ ہوئی لیکن ریزلٹ کیا نکلا ریزلٹ نکلا کہ تھوڑے دنوں کے بعد ہسٹری بدل گئی مسلمان جو ہے مغلوب ہو گئے کرسچن غالب آ گئی انہوں نے سولا بنائی مسلمانوں نے انسان کی تاریخ کو جتنی ترقی دی تھی اس سے ہزار گنا ترقی دی کرسچن قوموں نے تو اگر وہ یہ جو اس کو آپ کہا کہ ڈیفیٹ ڈیفیٹ نہیں تھی یہ شاپ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہ چیلنج ہوتا ہے یہ لوگوں کو جگانا ہوتا جگانا تو اس کو مانے کہ آپ جب یہ دریافت کر لیں کہ جس طریقے سے فزیکل ورلڈ کو خدا پرسائز وے میں مینج کر رہا ہے اس طرح ہسٹری کو بھی پرسائز وے مینج کر رہا ہے جو خدا فزیکل ورلڈ کو نہ ہی پرسائز وے میں مینج کر رہا ہے زیرو ڈیفیکٹ کے لیول میں مینج کر رہا ہے ایسے ہی انسان کی ہسٹری کو بھی پرسائز میں مینج کر رہا ہے لیکن چونکہ انسان کو آزادی دی گئی ہے اور آزادی کو مینٹین کرتے ہوئے مینجمنٹ ہو رہا ہے اسے آپ سمجھ نہیں پاتے فزیکل ورلڈ میں کوئی آزاد نہیں ہے یا بس پرابلم وہاں نہیں ہے وہاں ٹوٹل کنٹرول ہے ٹوٹل کنٹرول ہے یہاں پر انسان کو آزادی ہے تو انسان کبھی ایسا کرتا ہے کبھی ویسا کرتا ہے تو انسان کی آزادی کو مینٹین کرتے ہوئے کریٹر انسان کی ہسٹری کو مینج کر رہا ہے یہ ہے اصل راز جو اس راز کو سمجھے وہی نفس مطمئن ہے اور اسی کے لیے جنت ہے راز ہے تو مرضی ہے یعنی راضی ہو کر یعنی ایسا انسان جب مرتا ہے تو وہ راضی ہو کر مرتا ہے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ یہ انسان وہ ہے جو تیری تخلیق پر راضی تھا تیرے کرشن پلان پر راضی تھا تیری اس کے آف تھنگس پر راضی تھا اس کا جو وزڈم ہے اس وزڈم کو اسے دریافت کر لیا تھا جس کا سائنٹسٹ جو ہے فزیکل ورلڈ کی وزم کو دریافت کرتا ہے تو وہاں میتھمیٹکس کام آتی جاتی ہے میتھمیٹکس کافی ہے سائنٹسٹ جو ہے فزیکل ورلڈ کی وزڈم کو دریافت کرتا ہے تھرو میتھمیٹکس انسان کی تاریخ کو انسان کی زندگی کو آپ میتھمیٹکس سے ڈسکور نہیں کر سکتے میتھمیٹکس سے آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے کوئی انہوں نے کوشش کی تو فیل ہو گئے جیسے کاروبارس ہے کاروبارس یا ڈاروین انہوں نے میتھمیٹیکل میتھڈ کو اپلائی کیا انسان کے اوپر وہ فیل ہو گئے میتھمیٹیکل میتھڈ انسان کو نہیں ہوگا یا دوسرا میتھڈ ہے کہ انسان کی آزادی کو مینٹین کرتے ہوئے ہسٹری کو مینج کرنا ایک سوچے سبجیکٹ گول کی طرف تو کوئی میتھمیٹیکل میتھڈ وہاں اپلائی نہیں ہوگا اسی لیے کارمرس فیل ہو گیا میں ڈارمن فیل ہو گیا تو جو آدمی اس کرائٹیرین پہ پورا اترے جو آدمی اس اس شرط کو پورا کر سکے کہ وہ وزڈم کو دریافت کر لے یعنی وزڈم کو مطلب میں یہ کہوں گا کہ کیوں دنیا میں بظاہر وائرس آف ہیومن رائٹس ہے کیوں دنیا میں بظاہر انجسٹس ہے کیوں دنیا میں بظاہر ایونل ہے اس کو دریافت کر اس کی وزڈم کو دریافت اس کے پیچھے ایک وزڈم ہے اس کو دریافت کر لے ایون نہیں ہے یہ انجسٹس نہیں ہے یہ یہ آف ہیومن رائٹس نہیں ہے یہ apparently it is but in fact is not تو جو اپنے مائنڈ کو اتنا زیادہ ڈیولپ کرے کہ وہ اس وزڈم تک پہنچ جائے یعنی اس وزڈم تک پہنچنے کی آپ کو بہت چیزوں کو ایلیمنیٹ کرنا پڑتا ہے بہت چیزوں کو آپ ایلیمنیٹ کریں گے آپ تب جا کے آپ تک پہنچیں گے نہیں تو اٹک کر جائیں گے یہ مطلب ہے نفس مطمئن کا یا تھا نفسل مطمئنہ جی، رب کے راز مرضیہ فت خلی فی آبادی فت خلی جنتی یہ ہے اس کا مطلب آپ دیکھیے تاریخ میں جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں فلاسفر الفارمر ایجوکیشنسٹ سب کمپلینٹ کے بارے بولتے ہیں کمپلینٹ کے بارے بولی بولتے رہے سب کے سب جہاں تک میں جانتا ہوں کمپلینٹ کی بولی ہو رہی کیوں اس وزڈم کو نہیں کر سکے جس وزڈم کے ساتھ کریٹر انسان کی ہسٹری کو مینج کر رہا ہے سائنسدانوں نے فزیکل ورلڈ کی وزڈم کو پتہ کر لیا کیونکہ وہاں میتھمیٹیکل میتھڈ کافی ہوتا تھا میتھمیٹیکل میتھڈ کافی ہو رہا تھا لیکن انسانی زندگی میں جو وزڈم ہے اس کو نہیں کر سکے یہ لوگ کیونکہ ہاں وہ میتھڈ یہاں جہاں نہیں ہوتا تھا میتھڈ جہاں اپلائی ہوتا نہیں تھا کچھ لوگوں نے اپنے ذہن کے تحت ہر چیز کو سائنس کہنا شروع کر دیا human science social science political science یہ بس سائنس ہے ہی نہیں ہے سب سائنس جو ہے جو میتھمیٹیکل اصول پہ چلتی ہے وہ الگ چیز ہے وہ جس کو کہتے ہیں ایگزیکٹ سائنس ایگزیکٹ سائنس کے لیے جو اصول ہے وہ یہاں اپنا نہیں ہوتا تو یہ الفاظی غلط ہے میرا دیکھ کہ ہیومن سائنس اور سوشل سائنس اور پولیٹیکل سائنس یہ سب یہاں سائنس نہیں ہے یہ کیونکہ یہاں پر وانٹڈ کے ساتھ انوانٹڈ شامل ہے یعنی پازیٹو کے ساتھ نگیٹو شامل ہے اپرینٹلی وہاں ایسا نہیں ہے فزیکل سائنس میں ایسا نہیں ہے ہیومن سائنس میں ایسا ہے انسان کی ہسٹری میں ایسا ہے جیسے مجھ دیکھیے یہ آج میں اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ آسمان نے دورت گھٹنا تھا جب برباد کی ابن بدروں کے دل نشاد نے فریاد کی بد نصیب اقبال کو بخشا گیا ماتم تیرا بد نصیب اقبال کو بخشا گیا ماتم تیرا چن جا تقدیر نے وہ دی کہ تھا ورم تیرا یہ ماتم کیا ہے ماتم یہی ہے کہ آپ نقش مطمئن نہیں بن سکے تو کوئی دلی کی بربادی کا ماتم کر رہا ہے کوئی غرناتا کی بربادی کا ماتم کر رہا ہے کوئی ٹرکش امپائر کی بربادی کا ماتم کر رہا ہے یہ کیا ہے کہ نفس مطمئن نہیں بن سکے جو کچھ ہوا تھا وہ کریٹر کی پلاننگ کے تحت ہوا تھا کریٹر کے مینجمنٹ کے تحت ہوا تھا لیکن اس کو ماتم بنا لیا تو اگر ایسا نہ ہوتا تو ترقی کا نیا دور ان کو بنا آتا آپ ترکی جائیے اور ترکی کتاب تاریخ پڑھیے آپ ترکی کی خلافت میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی تھی اسٹاگریشن آ گیا تھا لیکن جب ترکی خلافت ٹوٹی آج آج جو ترکی ہے وہ پوری مسلم دنیا کا نمبر ون ملک لے آج کا ترکی جو ہے وہ پوری مسلم دنیا کا نمبر ون ملک ہے اس کی ایک مثال یہ کہ ترکی کے لوگوں نے امریکہ میں بہت سے اسکول کھولے ہیں ابھی اس سفر میں میں ان کے ایک اسکول میں گیا تھا تو بہت ہی ہائی اسٹینڈرڈ کے اسکول ہیں بالکل امریکن اسٹینڈرڈ کے جو ترکی کے سوا کوئی کوئی مسلم ملک نے ایسا نہیں کر سکا تو اگر خلافت توڑی نہ گئی ہوتی تو نہ ٹرکی نہ ابھرتا آج کا جو ماڈرن ٹرکی ہے وہ ڈائریکٹ نتیجہ ہے کہ اور ٹرکی کو خدا نے ڈیوالش کر دیا لیکن لوگ اسی کے ماتم کر رہے ہیں اسی کے ماتم کر رہے ہیں اسی کے ماتم کر رہے ہیں تو دیکھیے لوگ ہسٹری کو ایکسپلین نہیں کر سکے کیونکہ انہوں نے ایکسپلین کرنا چاہا اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق لوگوں نے ہیومن ہسٹری کو اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق ایکسپلین کرنا چاہا خدا کا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کے مطابق نہیں حالانکہ اس کی کلو موجود تھی قرآن میں وہ تلکل ایام الرضا الحب الناس جذا بڑھا مانی کیا ہے اس دنیا میں کمپٹیشن ہوگا چیلنج ہوگا ایک جائے گا دوسرا آئے گا اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ بظاہر ہیول دکھائی دیں گی انجسٹس دکھائی دے گی وائلشن دکھائی دے گا لیکن حرکت میں نہیں ایسا نہیں ہوگا وہ تو چینج لانے کے لیے ایسا ہوگا نہ کہ کسی ایون کی وجہ سے جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی بھی مسلم تھنکر یا نان مسلم تھنکر اس رات کو نہ سمجھ سمجھ سکا سکا اس رات کو نہیں یعنی جتنا ناکام ہے بٹ رسل سمجھنے میں اس رات کو اتنے ناکام ہے اقبال بھی اس رات کو سمجھنے میں کوئی فرق نہیں اس ناکامی میں یعنی بٹ رسل کی ناکامی اور اقبال کی ناکامی دونوں ایک ہی سطح کی ہے کیونکہ وہ اس اس کلو کو دریافت نہیں کر سکے جس کلو کو لے کر کے وہ ایکسپلین کریں ہیومن ہسٹری کو وہ تلکل یامن دعا بن انداز اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں کمپٹیشن ہوگا ٹکراؤ ہوگا چیلنج ہوگا ایک جائے گا دوسرا آئے گا اولڈ بلڈ ہٹایا جائے گا نیا بلڈ آئے گا اس سب کے بیچ میں کچھ ایسا ہوگا جو تم کو دیکھنے میں لگے کاری تو جسٹس ارے یہ تو پرابلم ریئل سیس میں نہیں ہے وہ وہ تو پرائس ہے نئے ڈیولپمنٹ کی پرائس ہے نئے چینج کی وہ ہوگا you have to explain it in a positive way نہیں تو کیا ہے آپ جائیں گے شکایت میں ٹینشن میں آپ کو ٹینشن فری مائنڈ نہیں ملے گا صحیح معنوں میں آپ کو اسپرچولیٹی نہیں ملے گی صحیح معنوں میں اسپرچل ڈیولپمنٹ آپ کے اندر نہیں ہوگا اسی لیے اسپرچل ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ کنٹمپریشن کے بجائے میڈیٹیشن اختیار کر لیا کیونکہ کنٹمپریشن میں یہ سب باتیں اس طرح نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور میڈیٹیشن کرنے لگے تو ایکسٹریسی کے لیول پر انہوں نے پیس دریافت کیا یعنی کنٹمپریشن طریقہ یہ ہے کہ آپ انٹلیکچل ڈیولپمنٹ کے لیول پر فیس دریافت کریں چونکہ وہاں سے فیل ہو رہے تھے فیل ہو رہے تھے فیل ہو رہے تھے تو لوگوں نے ایکسٹریسی کے لیول پر میڈیٹیشن کے ذریعے اسپیچ دریافت کرنے کی کوشش کی در آر فیلئر اسٹیچوٹی صحیح وہ تھی جو آپ کو کنٹمپریشن کے لیول ملے یعنی سوچ سمجھ کر کے فری کے ذریعے چیزوں کو ریزن آؤٹ کر کے ملے وہ صحیح تھی لیکن وہاں فیل ہو گئے ایکسپلین کرنے سکے ہر جگہ ایونٹ دکھائی دیا انٹرسٹنگ دکھائی دیا تو ایک لوور لیول پر انہوں نے چاہا کہ اسپرچولیٹی کو حاصل کریں یہ لوور لیول ہے یعنی میڈیٹیشن مراقبہ اس کے نتیجے میں کیا ملا ان کو ایکسٹیسی یہ پوری تاریخ کی پکچر ہے تو ہمارا مشن یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ انٹلیکچل ڈیولپمنٹ آئے جس کو قرآن میں نفس مطمئن کہا گیا ہے یہ مشن ہے ہمارا یہی ہمارا گول ہے کہ انسان کے اندر اس نوعیت کا اسپرچل ڈیولپمنٹ انٹلیکچل ڈیولپمنٹ لایا جائے جس کو قرآن میں نفس مطمئن کہا گیا تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو تفریق دے کہ ہم اس مشن کو آگے بڑھا سکیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی یہ کام ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اللہ کی مدد کے بغیر یہ کام شروع بھی نہیں گیستا خاتمے تک پہنچا تو بہت دور کی بات ہے تو اللہ تعالی ہماری آپ کی رہنمائی فرمائے اور مدد فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ مولانا ان کا ایک سوال یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں آرگن ڈونیشن کی مثال کوئی ملتی ہے دیکھیے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں آرگن ڈونیشن کی کوئی مثال ملتی ہے تو دیکھیے آرگن ڈونیشن یہ ٹوینٹی ایس سینچری کی میڈیکل ریسرچ کا فنامنا ہے ٹوینٹی ایس سینچری سے پہلے یہ ریسرچ نہیں ہوئی تھی یہ انسان جانتا نہیں تھا جیسے کہ میں نے دیکھی یہ پلاسٹک سرجری ہوئی ہے یعنی ایک دوسرا اسکن نکال کر گھر لگایا گیا اور وہ میری باڈی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا آج وہ اس کا حصہ بنا ہوا تو انسان جاتا نہیں تھا پہلے یہ بات کہ انسان کی باڈی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کوئی چیز ڈونیٹ کی جائے اور اس کو وہ ایکسپٹ کر لے یہ بھی اسی کی مثال ہے ڈونیشن اس ڈونیشن کو ایکسپٹ کر لیا میرے باڈی نے تو پہلے یہ سائنس ڈیولپ نہیں ہوئی تھی تو یہ سوال جو ہے یہ سوال بہت زیادہ ریلیونٹ سوال نہیں ہے بہت زیادہ ریلیونٹ سوال نہیں صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے تو بلا شفا یہ جائز ہے اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے اللہ تعالیٰ نے جو پوٹینشیل رکھے پوٹینشیل ہماری باڈی میں اس پوٹینشیل کو آپ اکثر بڑھاتے ہیں تو آئن جائز ہے یہ اس میں کوئی ناجائز ہونے کی بات ہی نہیں جو skin bone heart valve eyes kidney سارا ڈونیٹ کیا سکتا تو پھر پھر وہ اس کو میت دفن کیا کریں گے دفن جیسے جہاز ہوتا تھا تو اس میں کسی کا ہاتھ کاٹ گیا کسی کا پاؤں کٹ گیا کسی کا کان کٹ گیا تو دفن کرتے تھے وہ باڈی جو آپ کو مل رہا ہے وہ باڈی دفن کریں گے آپ یہ تو نہیں کہ جو باڈی پیٹ سے نکلا ہے اسی کو دفن کرنا ہے آپ کو یہ تو باڈی آپ جانتے ہیں کہ ہر دس سال میں باڈی بدل جاتا ہے دفن کرنے کے لیے باڈی رہتے نہیں آپ کے پاس آپ جانتے ہیں کہ یہ سیلس ہیں ہمارے بدلتے رہتے بدلتے رہتے بدلتے رہتے تو جس باڈی کو آپ دفن کرتے ہیں وہ تو نیا باڈی ہوتا ہے وہ باڈی ہوتے ہی نہیں جو پیدا ہوتا ہے ماسک سے تو یہ کوئی سوال نہیں ہے دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جو آئی ڈونیشن مشین ہے تو آدمی لکھ دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری آئی جو ہے کسی کو ڈونیٹ کر دیجیے مرنے کے بعد تو اس پر کچھ ناواقف لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ تو مسئلہ ہے مسئلہ کرتے ہیں ڈسفگرمنٹ کو تو ڈسفگرمنٹ ہے ہی نہیں وہ کیونکہ وہ نکالتے ہیں انسان کا ایک حصہ نکالتے ساری وہ نہیں اور اس میں پھر فٹ کر دیتے ہیں پلاسٹک کا یا شیشے کا تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہی وہی اب بھی پہلے جیسا پڑا تھا تو ڈسفگرمنٹ جو ہے دیکھیے حدیث بات بنیاد ڈسفگرمنٹ ہوتا ہے کسی کی توہین کرنے کے لیے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے تو کا مانا ہے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے جسم کو کاٹ چھاٹ کرنا یہاں ڈسفگرمنٹ اس شخص میں ہوتا ہی نہیں کچھ بھی نہیں بلکہ میں تو کہوں گا یہ مرنے والے کے لیے ایک صدقہ کا جاری ہے ایک کانسپٹ اسلام میں یہ ہے کہ آدمی ایسا کام کرے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی زندوں کو اس کا فائدہ ملتا رہے جو کہتے ہیں اسلام میں صدقہ جاری ہے بیسٹ صدقہ جاری ہے کہ میں جو مر گیا اور دفن ہو گیا تو میری آنکھ سے کوئی دیکھ رہا ہے یعنی مرے ہوئے انسان کی آنکھ سے کوئی زندہ انسان دیکھ رہا ہے تو سب سے اچھا صدقہ جاری ہے یہ اس میں کوئی برائی کا سوال نہیں ہے یہ بہت ہی اچھا کام ہے اور اس میں ثواب میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اس میں ڈونیٹ کرے وہ اس کا کا کام کرے گا ایک آئی اسپیشلسٹ نے مجھ سے کہا کہ مسلمان آنکھ دینے کے لیے تو بہت ان کو طرح طرح کے مسائل ہیں وہ دینا نہیں چاہتے ہیں اور لینے کے لیے لمبی لائن لگائے رہتے ہیں بہت ہی عجیب لگی بات یہ تو منافقت ہے منافقت ہے لینے کے لیے لمبی لائن دینے کے لیے نہیں یہ تو منافقت یہ اسلام نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے مولانا آج کے ٹاپک میں جو آپ نے نفس مطمئنہ پر بتایا تو یہ نفس مطمئنہ جو قرآن میں کہا گیا ہے وہ بہت ہی مسٹیریس تھا مولانا میرے لیے لیکن آج بہت اچھی طرح ایکسپلین ہو گیا کہ نفس مطمئنہ یہ ہے کہ ڈیوائن وزڈم کو دریافت کیا جائے زندگی میں تو ایسے ہی آدمی کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور وہ انسان جنت کا مستحق ہوتا ہے یہ بہت بڑی بات جو مجھے آج کلیئر آتی ہوا ماشاء اللہ کیونکہ دیکھیے مطمئن اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ کسی چیز کو ریزن آؤٹ کر لے جب تک ریزن آؤٹ نہیں کرے گا تب تو مطمئن ہو سکتا تو نفس مطمئن جو ہوتا ہے وہ پوری یونیورس کو ریزن آؤٹ کرتا ہے ایک چھوٹے سے واقعے کو نہیں یہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مطمئن ہونے کے لیے کہ وہ کسی چیز کو ریزن آؤٹ کر لے نہیں مطمئن نہیں ہوگا وہ تو نفس مطمئن وہ شخص ہے جو پوری یونیورس کو ریزن آؤٹ کر لے تو کتنا بڑا درجے کا یہ اطمینان ہے بہت بڑا درجے کا اطمینان ہے مولانا آج جو آپ نے نفس مطمئن کی بات کری اس سے انسان اپنے کو بھی ایویلویٹ کر سکتا ہے کہ ہم کہاں ہیں ہم کتنے مطمئن ہیں اور ہمیں کتنا واقع میں ہم کمپلین کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو اس ڈسکشن سے یہ بہت انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ ہم اپنے اندر کیا چینجز لائیں دوسرے آپ نے یہ کہا کہ نفس مطمئن کمز فرام سیلف ڈسکوری لیکن اس کے لیے بتانا جیسے آپ کے لیکچر سے ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ بھی تو بہت امپورٹینٹ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں پڑھیں سنیں یہ بھی تو بہت امپورٹینٹ ہاں صحیح فرم یہ لفظ آپ نے بہت اچھا استعمال کیا ایویلویٹ کرنا جو صحیح معنی میں ایویلویٹ کر لے گا تبھی اس کو کا درجہ ملے گا دوسروں کو بتانا ہاں وہ تو وہ تو امپلسٹ ہے وہ اپنے آپ اس میں شامل ہے ایک چیز کا رواج مسلمانوں میں نہیں ہے وہ ہے انٹلیکچل ایکسچینج آبجیکٹو طریقے سے بس وہ ڈبیٹ کرنا جانتے ہیں اپنی بات دوسروں پر تھوپنا ڈبیٹ کرنا مسلمان مزاج کے اعتبار سے ڈبیٹ کرنا جانتے ہیں انٹلیکچل ایکسچینج کر کے لرننگ کرنا وہ نہیں جانتے حالانکہ ہر طبق کے بارے میں آتا ہے کہ کان یا تعلق سوکھتے تھے تو لرننگ کے لیے ایکسچینج کرنا یہ رواج ہی نہیں اس میں بس ڈبیٹ کا رواج ہے یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے ہاں یہ صحیح ہے میرا ذاتی تجربہ ہے ذاتی تجربہ مثلا میں امریکہ میں ایک بار تھا تو وہاں پر ایک ڈائلاگ تھا بلکہ ٹرائل تھا ٹرائلاگ یعنی مسلم کرسچن جو تو ٹرائلاگ تھا تو مجھ کو لے گئے وہاں لوگ میں دیکھا کہ جو کرسچن تھے اور جو تھے وہ تو بہت ہی سائنٹفک ادارے بولتے تھے اور مسلمان جیسے بالکل ڈبیٹ کرتے تھے چلاتے تھے اپنی بات یعنی امریکہ میں یہ ہو رہا تھا تو وہ بیچ میں چلایا اتنا مجھے اتنا زیادہ پریشان ہوا ہر مسلمان ڈبیٹر بنا ہوا تھا جبکہ اسی جگہ جو جو تھے اور جو کرسچن تھے وہ آبجیکٹو طور پر اپنی بات کرتے تھے تو یہ واقعہ ہے کہ مسلمان جو ہے چاہے ایسٹ کے ہوں یا ویسٹ کے ہوں وہ جانتے ہی نہیں ان ڈسکشن کو وہ ڈبیٹ کرنا جانتے ڈبیٹ بس اپنی بات بولیں گے دوسرے کو سنے گے نہیں اس کا بہت بڑا یعنی نقصان ہے اس کی بہت بڑی پرائز دینی پڑتی ہے وہ کیا ہے مسلمانوں کے اندر انٹلیکچل ڈیولپمنٹ تقریباً رک گیا ہے میں ظاہر تجربہ یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کے اندر انٹلیکچل ڈیولپمنٹ تقریباً خبر رک گیا ہے کیونکہ وہ ہوتا ہے وہی جو تو میوچل لرننگ سے ہوتا ہے میوچل لرننگ کی اسپیڈ ہی نہیں بس ڈبیٹ ڈبیٹ ڈبیٹ یہ بڑا ظاہر تجربہ ہے مولانا ایک کوشچن آیا ہے دانش صاحب کی طرف سے اف سم ون شرک اور کفر anywhere in it is a crime and punishable to death and we have the right to implement punishment as this Allah want from us یہ بالکل غلط ہے یہ کہا قرآن میں لکھا ہوا کہ شرک اور کفر ہو کر اس کو مارو پنش کرو تبلیغ کر سکتے ہیں آپ بس یہ بالکل ہی بالکل ہی منتہائی حد تک بیس لیس بات یہ ہے آخری حد تک بیس لیس ہے کہ سر کا کوئی پانیسپل کرائم نہیں ہے وہ ڈیویشن ہے فریڈم کا ڈیویشن ہے تو آپ اس کو سمجھائیے کرائم اس چیز کا نام ہے اس میں سوشل انجری کا نام ہے آپ سوسائٹی میں ایک انسان کو کوئی انجری پہنچائیں دیٹ از قتل کرتے دیٹ از کرائم باقی یہ جو صرف کفر ہے یہ تو ڈیویشن ہے انسانی آزادی کو آدمی غلط استعمال کر رہا ہے تو آپ کو سمجھائیے آپ لست علم بمساتل قرآن میں اس کا الٹا لکھا ہوا ہے لست عالحم بمسطل تم تمہارا کام یہ نہیں کہ اوپر وہ سزا نافذ کرو الغاشیہ میں پڑھ لیجیے ہند مانتا مذکر لست علیہ بے وسعت تمہارا کام یاد دہانی کرنا ہے تمہارا کام سزا دینا نہیں ہے امپلیمنٹ کرنا نہیں ہے اس کے بعد کیا ہے جو شرک کرے کف کرے تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے وہاں اس کو خدا جو چاہے گا اس کا معاملہ کرے گا کوئی انسان انسان کے آگے اکاؤنٹیبل نہیں ہے یاد رکھیے اللہ کے آگے اکاؤنٹیبل ہے جو شرک و کفر کو کہہ کے پرشبل کرائے ہوئے تو بہت ہی بڑا گناہ کرتا ہے گناہ کیونکہ یہ خدا کی خدا کے اسٹیٹ پر بیٹھنے کے ہیں خدا کے اسٹیٹ پر بیٹھ رہے ہیں آپ شرک و کفر کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے وہ اللہ کے آگے آدمی آپ اکاؤنٹیبل ہے انسان کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہے صرف سوشل انجری جو ہوتی ہے وہ ہے کرائم اسلام میں نے یہ ڈاکٹر سفینہ نے کامنٹ بھیجا ہے مولانا صاحب بہت کلیئرٹی سے آج آپ نے بتایا نفس مطمئن کا کے بارے میں مگر ایک سوال ہے مولانا صاحب اگر انسان ہر سچویشن سے راضی ہو جائے تو اس کو ایز اے چیلنج کیسے پائے گا راضی ہونے کے بارے اس کو ایکسپلین کرنا ایکسپلین کرنا باقی چیلنج تو ہر لمحہ چیلنج ہے چیلنج کو کوئی لمٹ نہیں کر سکتا ہر وقت چیلنج ہے ابھی میں آ رہا تھا تو ایک اسکوٹر والا تھا وہ ہمارے چیلنج بن گیا تو چیلنج تو آپ کو لانا ہے نہ ایلیمنیٹ کرنا وہ آلریڈی دیر ہر وقت چیلنج ہر وقت چیلنج صرف نیگیٹو ایکسپریشن نہیں کرنا چاہیے آپ کو نیگیٹو ایکسپریشن نہیں کہ اسکوٹر والا آ گیا تھا وہ پستا ہوں اور کہیں کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے چیلنج تو ہر وقت ہے ہی ہے چیلنج کوئی آدمی چیلنج کو نہ لا سکتا ہے نہ اس کو ختم ہو سکتا ہے مولانا اس کو جیسے ایکسپٹ کرنا ہے پازیٹیوٹی بھی ہے کہ یہ تو ہوتا ہی ہے اور اس سے اوور ریئیکٹ کرنا نیگیٹیوٹی ہو جائے گی لیکن اس کو ایز اے چیلنج لینا will be a positive thing ٹھیک ٹھیک ٹھیک میشن پلان کا ڈیپر میننگ کو سمجھنا یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا مشکل میں انسان کو کیوں ڈالا اچھا، جی، جی، ہر آدمی کا ٹیسٹ اس کے لیول پر ہوتا ہے جس لیول کا آدمی اسی لیول کا ٹیسٹ اس سے زیادہ نہیں قرآن میں بات ایک سے زیادہ جگہ پر آئی ہے کہ لا کلف اللہ نفس اللہ تو ٹیسٹ ہوگا ہر آدمی کا اس کی اپنی عقل کے لحاظ سے اپنی جو اس کے بس میں ہے اس کے لحاظ سے جو بس میں نہیں ہے اس کے لحاظ سے نہیں یہ تو بہت مانا ہو اصول اسلام کا مولانا یہ اقبال صاحب کا یہ کمنٹ ہے مولانا نفس مطمئنہ کیا ہے آج واضح ہوا کریشن پلان پر راضی نفس جو پرابلم آف ایول میں نہیں بلکہ ہیومن ہسٹری کو پازیٹیو مائنڈ سے سوچتا ہو نگیٹو ریمارکس میں جینا خدا سے ناراض ہو کے جینا ہے <clears throat> مولانا ابھی جو آپ نے یہ کہا کہ ہر آدمی کو اس کے لیول کے حساب سے جانچا جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو متشدد مائنڈ رکھتے ہیں تشدد والا مائنڈ رکھتے ہیں قرآن کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں تو اس کو کس لیول سے جانچا جائے گا قرآن کو بہت پڑھتے ہیں لیکن وہ خدا کے کریشن پلان کو دریافت نہیں کر پائے اس وجہ سے تشدد نہیں تشدد کیا ہے آزادی غلط استعمال ہے وہ تشدد کرے تشدد is is self a misuse of freedom کسی کو حق ہے آزادی کو مس یوز کرے کسی کے اوپر کسی کو مارے کسی کو پکڑے یہ رائٹ ہی نہیں تو اسے پوچھا جائے گا تم نے کس رائٹ سے تشدد کیا تشدد is a misuse of freedom صاحب گاندھی جی اور وویکانند آئیڈیولوجی اور ادر ہندو فلاسفی اور فلوسفروجی کے مطابق کہ گوڑ جو ہے وہ ہر انسان میں ہے ہر جگہ ہے اگر اس کی خدمت کر رہے ہیں تو وہی مطلب سیوا ہے تو پھر یہ خالق اور مخلوق میں پھر کیا کیا رہا رہا فرق دیکھیے یہ جو کانسیپٹ ہے کہتے ہیں مانزم یا وحت وجود یہ تو ایک فلاسفی ہے یہ ریلیجن نہیں ہے نہ سائنس ہے دیکھیے یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مانزم نہ تو سائنس ہے نہ مذہب ہے یاد رکھیے وہ نہ سائنس ہے نہ مذہب ہے وہ ایک فلاسفی ہے اور فلاسفی ذہن کی پیداوار ہوتی ہے اپنے بائیں سے آدمی سوچ لیا بیس اس کی کوئی نہیں ہوتی تو دو بیس دو ہی ہے یا تو سائنس کی بیس آپ بولیں یا مذہب ریویل مذہب بیس بولیں تو ماڈرن نہ تو ریویل مذہب کے بیس پر ہے اور نہ سائنس کی بیس پر ہے کہ ہر چیز خدا ہے یہ تو ان سائنٹیفک بات ہی ہے کہ ہر ذرے میں خدا ہے کہیں تو کوئی بات ہی نہیں سائنٹیفکلی ریڈیکولس بات ہے سائنس کے لحاظ سے ریڈیکولس بات ہے کہ ہر میں خدا ہے تو بات میں یہ کہوں گا کہ مارزم جو ہے وہ ایک فلاسفی ہے وہ نہ تو سائنس ہے اور نہ کسی ریویل لیجنڈ پیش کرتی ہے اور دو ہی بیس پر باندھتا ہوں یا تو سائنس ہو یا کوئی ریویل لیجنڈ ہو اپنے ذہن سے آپ کچھ سوچ لیں آپ سمجھیں کہ جیسے لوگ سمجھتے تھے کہ چاند جو ہے ہوتا ہے اور چاند پہ انسان قدم رکھ دیا انسان کے قدموں کے نیچے چاند ہو گیا کہتے ایک انسان نے سوچ رکھا تھا کہ چاند خدا چاند دیوتا ہوتا ہے کوئی اس کی بیس نہیں تھی نہ ریویل گزن میں اور نہ سائنس میں